حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھیں مڈوانے اور داڑیاں بڑھانے کا حکم دیا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار ایک سو ننانوے